یزید بن ابی حبیب زحاق بن عثمان ابن اجلان اسامہ بن زید محمد بن امر اور محمد بن اسحاق سب نے مختلف سندوں سے ابراہیم بن عبداللہ حلین سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی البتہ ان میں زحاق اور ابن اجلان نے اضافہ کرتے ہوئے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اسی طرح